سرخ ایک بار ایک فارم میں جانوروں کے لیے کھانا ختم ہو گیا تھا وہ بہت بھوکے تھے تو انہوں نے کچھ پکانے کا فیصلہ کیا نن سرخ مرغی کو گیہوں کے کچھ بیج ملے اور اس نے بھاگ کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ شاید بیج بونے میں وہ اس کی کچھ مدد کر سکے گیہوں بونے میں میری مدد کون کرے گا گائے گندم بونے میں میری مدد کرو گے نہیں قطعی نہیں یہ تو آفتابی کام ہے خنزیر تم یہ بیج بونے میں میری مدد کرو گے نہیں بالکل نہیں یہ کام آفتاب ہی کر سکتا ہے کیا تم یہ بیج بونے میں میری مدد کرو گے میں نہیں نہیں کر سکتا سورج کی تمازت بہت تیز ہے ٹھیک ہے پھر میں یہ سب تنہا کر لوں گی تو ننی سرخ مرغی بیج بونے کا سارا کام خود ہی کرنے لگی کچھ دنوں میں وہاں آفتاب کی تمازت اور بارش آ گئی اور ندی مرغی نے بیج بونے کا فیصلہ کیا بیجوں کو پودا بنانے میں کس نے میری مدد کی گائے پودوں کو گلزار کرنے میں تم میری مدد کرو گے نہیں قطعی نہیں ایسے خوشگوار موسم میں میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کیا پودوں کو گلزار کرنے میں تم میری مدد کرو گے نہیں کتائی نہیں ایسے خوشنما موسم میں کوئی کام کرنا نہیں چاہتا کتے کیا پودوں کو گلزار کرنے میں تم میری مدد کرو گے نہیں نہیں بالکل نہیں ایسے پرکشش موسم میں کچھ نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں یہ تنہا کروں گی کسی نے سرک مرغی کی مدد نہیں کی ایک بار پھر اس نے خود ہی سارا کام کرنے کا فیصلہ کیا کچھ ہفتے گزرنے کے بعد تیز دھوپ نے گیہوں کی بالیوں کو پکا کر پوری طرح سے تیار کر دیا گیہوں کی بالیاں پوری طرح سے پک چکی تھی تو اس نے اپنے دوستوں سے پوچھنے کا فیصلہ کیا کہ کیا وہ گیہوں کی بالیاں کٹوانے میں اس کی مدد کریں گے گائے کیا تم گیہوں کی بالیوں کو کاٹنے میں میری مدد کرو گے نہیں قطعی نہیں میں اپنی آرام گاہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں خنزیر کیا تم گیہوں کی بالی کاٹنے میں میری مدد کرو گے نہیں قطعی نہیں آج میں اپنی جگہ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں کتے گیہوں کی بالیاں کاٹنے میں تم میری مدد کر سکتے ہو نہیں میں نہیں آج میں اپنے گھر میں ہڈی تلاش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے یہ بھی اکیلے ہی کرنا ہوگا کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی تو اس نے سارا کام خود ہی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے گیہوں کی بالیاں کاٹنا شروع کیا کام ختم کرنے کے بعد اس نے اپنے دوستوں سے گیہوں پیسنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے پوچھا آٹے سے روٹی بنانے میں میری مدد کون کرے گا آٹے سے روٹی بنانے میں کیا تم میری مدد کرو گے نہیں قطعی نہیں اس وقت دودھ دینے کا وقت قریب آ رہا ہے خنزیر آٹے سے روٹی بنانے میں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو نہیں قطعی نہیں میں ابھی اس سہانے وقت کا لطف لے رہا ہوں کتے آٹے سے روٹی بنانے میں کیا تم میری مدد کرو گے نہیں میں نہیں اچھا وقت میرے قریب آ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ہی تنہا کرنا ہوگا اور ایک بار پھر سے ننی سرخ مرغی نے سارا کام خود کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اس آٹے سے روٹیاں بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے دوست کو مدد کرنے کا ایک موقع اور دیا آٹے سے روٹی بنانے میں کون میری مدد کر سکتا ہے گائے کیا تم میری روٹی پکانے میں مدد کر سکتی ہو نہیں قطعی نہیں میں نہیں جانتا کی روٹی کیسے بنتی ہے خنزیر کیا تم میری مدد کر سکتے ہو روٹی پکانے میں نہیں ہی نہیں مجھے روٹی بنانا بالکل نہیں آتا کتے کیا تم میرے ساتھ روٹی پکانا پسند کرو گے نہیں نہیں بالکل نہیں روٹی بنانے کا مجھے تجربہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں تنہا کر لوں گی سرخ مرغی نے خود ہی ساری روٹیاں بنائی بننے کے بعد اس نے انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا اور اب روٹیاں کھانے کا وقت آ گیا تھا لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا میں سوچ رہی ہوں روٹی کھانے میں میری مدد کون کرے گا میں کروں گا میں کروں گا میں بھی نہیں تم نہیں کرو گے میں نے سارا کام کیا اپنے کام کا انعام میں حاصل کروں گی یہ روٹی